سورہ ملک کی انشاءاللہ عز و جل تلاوت کہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے پہلے فضیل سن لیجی سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مالک بحروبر حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنی قارے کے لیے یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یعنی اس کی سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ تبارک تبار اکلدیل ملک ہے مستدرک حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بانوے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے ہماری طرف سے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ سورت روکنے والی ہے عذاب قبر سے روکتی ہے توریت میں اس کا نام سورہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے آج سفر المظفر کی یکم ہو گئی ہے اور سبحان اللہ اس کے تعلق سے فضیلت سن لیجئے تفسیر المعانی کے حوالے سے یہ مدنی سورہ سے میں آپ کو دیکھ کر یہ فضائل عرض کر رہا ہوں تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا اس لیے کہ یہ تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہیں تو جو اسلام میں موجود ہیں سبحان اللہ اس تربیتی اجتماع کی برکت سے فرض فرض علوم کورس کی برکت سے ہم جمع ہوئے تو اس مدنی نام پر عمل کر لیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اتنی ساری برکتیں حاصل کرنے کی قرب خداوندی حاصل کرنے کی ہر ہر حرف پر نیکیاں حاصل کرنے کی برکتیں حاصل کرنے کی اتنی ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں تو ابھی ہم سورہ ملک پڑھیں گے سنیں گے تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها لم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءت فكربنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بجهروا به إنه عليم بذلك الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كرب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقه صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جعب لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا سبيا على صراط مستقيم

قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي هذا الذي كنتم